جنگ کے مہذب قوانین یہ تو ان چیزوں کا ذکر تھا جو دنیا میں رائج تھیں اور اسلام نے ان کو بند کیا اب ہم ان چیزوں پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں جو دنیا میں نہ تھیں اور اسلام نے ان کو جاری کیا ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام نے جنگ کے غلط طریقوں کو موقوف کر کے خود کس قسم کے قوانین مقرر کیے اس کے لیے ہم صرف ان اصولی احکام کو لیں گے جن پر قوانین جنگ کی بنیاد قائم ہے باقی رہے فروئی احکام سو وہ آئمہ وقت اور فقہ اثر پر چھوڑ دیے گئے ہیں کہ اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق اصول و قواعد کلیہ سے مستمت کر لیں اس لیے جو جزئی تفصیلات فقہ کی قدیم کتابوں میں مذکور ہیں ان پر چندہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے